جی ون ٹو تھری بول دینا نا اچھا اوکے دوستو میرا نام طاہر پرویز ہے آپ کی خدمت میں ایک آئٹم پیش کرنا چاہوں گا بکرا منڈی میں ہم جائیں تو وہاں کیا مختلف آوازیں ہوتی ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں مختلف قسم کے بکرے ہوتے ہیں کچھ سستے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیچاروں کو پوچھ نہیں رہا ہوتا لیکن جب جو چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے ہونے کا اظہار ضرور دلاتی ہے لہٰذا وہ بیچارے کمزور سے سستے بکرے بھی چیخ رہے ہیں <laughs> بھی ہوتے ہیں اچھا ایک بکرا بیچارا دھوپ میں کھڑا ہے اسے لوز مشین بھی ہے اور پیاز بھی لگ رہی ہے بہت پریشان ہے اور کھانسی بھی ہے اس کو اب وہ بھی چیخ رہا ہے وہ کیسے چیخ رہا ہے